We say something that we have derived from the benefit of our Satida ikram. Allah Ta'ala makes reference to a personality in the Quran Kareem, Dhul Kifl, literally means one who has taken on a great responsibility upon himself who was this great personality? Some opine that he was a Nabi, but the famously accepted opinion is that he was a vicegerent who had taken on the responsibility of the work after the Nabi of the time. Ibn Jarir Tabari has mentioned, narrated from Mujahid, that when Al-Yasa alayhi salam, a great Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala, had seen that his departure from this world was imminent, he asked his congregation, his people, his followers, that who is there who will take a responsibility of three things, then I guarantee that person that he would continue my responsibilities of leadership in deen, of encouraging people towards deen, to act as my representative after I leave this world. That person should give me a guarantee of three things. One is that he should fast regularly throughout the days, should spend the entire night in ibadah. And thirdly, and this is very important, that anger should not get the better of him. A person stood up, took on this responsibility. He said, will you be able to fulfill all of these things? He says, the help of Allah, yes. Second day, he made the same offer, and alayhi salam. The same person stood up and took on this responsibility. What he then did is to put himself to the test. He would spend the days in ibadah, the nights in uh, the days in fasting, the nights in ibadah, over and above the other responsibilities of leading and guiding the people, judging between them in the affairs. And the only time that you would have for some rest would be at the time of Qailula, in the afternoon time. You can well imagine the fatigue and tiredness that may have overtaken him. At the same time, on the other hand, Shaitan said to his armies and his people, let us see who can try and get the better of this man in these three regards. Many of them tried, they were unable to do so. When Iblis said that I will take this responsibility myself, what he did then was sneak into his room at the time of resting when he knew that he would be extremely tired and came and said in the form of an old man, Shaykhun Kabirun Mazlumun, I've come in the form of a very old man who has been oppressed, his financial rights have been usurped by his relatives. So I come to you to ask you to fulfill and ask them to give me my financial right. He said, okay, this evening when I sit down to judge between people, then come there and I will get you your right from your relatives. <coughs> when he sat down, Zulkifl sat down, looked for this old man, did not find him. Next day, when he went to rest, more tired, again, the very same appearance in the form of an old man. I have come to ask for my rights. Zulkifl said to him very calmly that I had asked you to come yesterday evening, but I did not see you. Why is it that you did not come? He says, I know my relatives. If you insist upon them to give right in front of you, they will exceed, they will give it. They will say that they will give it, but the moment you are out of sight, they will return back to their old ways. Third day, we can imagine how fatigued he may have been, and he even put some people of his family members to stand at the door and ensure that nobody comes in so that he may get some rest. Again, shaitan came. He was able to sneak through undetected in the form of the old man again. Zul Kifl then said to him, and first reprimanded his family members as to how they had gotten through, how this person had gotten through. They said, look, the door is still locked as you had left it. I was standing here. He had asked to come in. I had prevented him. I don't know how it is that he has gotten in here. It was then that dhul realized that this is not an ordinary human being. This is shaitan at work. And he kept his cool and calm. And on account of this, he was given this vicegerency of curbing and control himself at the time of anger. And this is really an outstanding quality a Sahabi once asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallam, oh, give me some advice. Nabi sallallahu said, La taghdab, do not let the anger, your anger get the better of you. We know anger is a natural quality within a person. It comes naturally. Imam Shafi rahimahullah ta'ala says that the one who anger never overtakes, I would say that that is not a normal human being. So Nabi sallallahu said to the Sahabi, do not let your anger get the better of it, of yourself. He again asked that, give me more advice. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gave the same response, la taghdab. And the more he asked the question, the very same response and answer was given. Do not let your anger get the better of you. Because if you really think about it, that many a times in anger we make a statement, we say something, we do something. Sometimes the effects of it cannot even be retracted. Sometimes we say something that we may have to carry that regret with us for a very, very long time. Zainul Abidin, rahimahullah ta'ala, the son of Hazrat Hussein radiallahu ta'ala, mention is made, of an incident in his life that while making wudu, the servant spilt water upon him. Naturally, anger overtook, overtook him, but the servant was very, very wise and mentioned the qualities that Allah Ta'ala has made mention of in the Quran Kareem of the muttaqeen, of those who are at the highest levels of piety, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ That there are those who subdue themselves at the time of anger. There is nothing more difficult, no sip, no draught more difficult to swallow than subduing oneself at the time of anger. That is why our beloved Rasul sallallahu alayhi wa says, ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. A truly strong and powerful person is not the one who can put another down in a physical fight. The really powerful person is the one who can subdue and control oneself at the time of anger. So the servant recited, the slave woman recited this verse, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ immediately. And this is the offspring of Rasulullah sallallahu alayhi wa totally adherent to the commands of Allah Ta'ala. He says that I subdue my anger for the pleasure of Allah Ta'ala. She then went on to say, وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ That there are also those who forgive people for the wrongdoings that they do towards them. He says, I've forgiven you, given you, forgiven you for the pleasure of Allah Ta'ala. She then goes on to say, Wallahu yuhibbul muhsineen. Allah Ta'ala loves those who do good in abundance. He says, my good for this occasion and this opportunity is that I set you free for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. So what we have been given directives in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as to what steps to adopt at the time of anger overtaking a person. Nabi sallallahu alaihi wasallam firstly praises that person in great words that whom it takes a very, very long time. It takes a lot of provocation to get a person to anger. So as much as possible we subdue, we control ourselves, do not let the anger get the better of us. But when we see the signs of it coming, clear-cut directives from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. One is that if we are standing, we sit down. If we are sitting, we lie down to try and make wudu, to recite A'udhu Billahi Minash ar Rajim abundantly because anger is from shaitan. And if these steps are adopted, also our ulama mashayikh have mentioned to us that do not take any kind of action or retribution or saying anything at the time of anger. If anything has to be done, then let one's emotions be cooled down and then in a very sane, moderate state of mind, thereafter we take whatever action or, or steps that have to be taken, be taken at the time. May Allah Ta'ala give me firstly the ability and tawfiq to practice upon whatever has been said. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الرحمن نحمد رسول اما بعد مجھے حقیقت میں بہت شرم آتی ہے کہ حضرت مفتی صاحب نیچے بیٹھی ہیں میں اوپر بیٹھا ہوں کرسی کے لیکن والعذر زلندہ کرام الناس مقبول والی بات ہے میں واقعی اپنا اپنے طور پہ یعنی اس چیز کو محسوس کرتا ہوں پھر یہ آپ لوگ آتے ہیں یہاں پہ اس مجلس میں ہمارے لیے بڑی خوشی ہے حضرت کی زیارت کی مجھے خود دو ہفتے کے لیے میں آیا تھا یہاں پہ یہ دو اتوار آیا اگرچہ ہم نے آج اور بھی جانا ہے میری سعادت ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ اپنا موقع دیا آنے کا جس طریقے سے زمین بنجر ہو جاتی ہے بارش ہو جاتی ہے اس پر پانی آ جاتا ہے تو پھر وہ سرسبز ہو جاتا ہوتی ہے اس طریقے سے اللہ کے پاس بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دلوں کو منور فرمائے گا اور برکتیں ملیں گی انشاءاللہ آپ آتے ہیں قدم قدم پہ خدا کے نیکیاں اور برکات آپ کو ملتی ہیں میں صرف آج اپنے افریقہ میں ایک واقعہ ہوا تھا اس کا ذکر کروں گا اور دو تین چیزیں اور ہیں جو یتیم کے متعلق جو میرا کام ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے نصیب فرمائی ہے خدا تعالیٰ کی تو میں جب پہنچا کینیا میں نائنٹین سیونٹی ٹو میں تو وہاں پر ایک عیسائی تھے بہت بڑے کام کرنے والے اور وہ اس کا نام فادر مریو تھا اور بہت بڑا امیر انسان تھا اس کے بعد جہاز بھی تھا اور ہم لوگ جب گئے گریسا آئے مسلمانوں کے ایریا تھا اور وہاں ان کی کوشش یہ تھی ان کی مشنری کی کہ مسلمانوں کو کم از کم یہ نہیں مسلمان نہ رہیں اگر عیسائی نہیں بنتے مسلمان میں نہ رہیں وہ پڑھاتے تھے ان کو تین سو بچے تھے ان کے پاس لکھا ہوا تھا ان کے اس پر کے سیون ہیمن اور یہ ہم جو گئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ٹوٹی بڑی گاڑی تھی پیسے بھی نہیں تھے کچھ بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ تھا اور ایک سب سے بڑی چیز میں آپ آپ کے علم کے لیے بتاؤں حضرت بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے کہ میرے اساتذہ کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں اہل اللہ کی دعائیں وہ میرے ساتھ تھیں اس اس سفر میں چلے ہم لوگ تو وہاں جب ملے تو اس کو عیسائی کو ملنے کے لیے ہم لوگ گئے تو وہ بڑا متکبر آدمی تھا یعنی تو وہ کہتا ہے کہ تم مسلمان تم کام نہیں کر سو گے یہاں پہ تو میں نے اس اتفاق سے میرے منہ سے ایک لفظ جو قرآن مجید کی آیت نکل نکلا یورید نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یورید نہیں یطفی نور اللہ بفاہم واللہ متم نور ولو کر الکافر یہ مجھے جملہ نکلا میں نے کہا اور میں سو جوان تھا میں نے اس کو ہاتھ میں لایا میں نے کہا انشاءاللہ کام ہوگا ایک آدمی آیا میرے پاس ڈی سی تھا وہاں کا مجھے کہتا ہے کہ تم لوگ یہاں آئے ہو کام کرنے کے لیے تم نے دارو بنانا ہے تو تمہارا کام کیا ہے کہ یہاں پانی کا انتظام کرو تو ہمارے وہاں لوگ تھے ان سے میں نے کہا ان نے کہا میں انجن دیتا ہوں کسی نے کہا کچھ اتفاق سے ایسا ہوا کہ شیل کمپنی کچھ اپنے پائپ لائن چھوڑ کے گئی وہاں پہ ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے مل ملا کو ہم کو دلوا دی ہم لوگ بیٹھے وہاں پہ رمضان شیب آ گیا تو اس میں ہم نے پانی لگا دیا ایک دوست ہم کو مل گئے اس کا واقعہ صرف اتنا ہے کہ میں صرف مختصر سے کہوں گا وہ شخص کے پاس میں جایا کرتا تھا وہ لوہے کا ماہر تھا وہ آدمی بہت اچھا انسان تھا اللہ تعالیٰ مفت کی فوت ہو گئے ان کے درجہ ترقی فرمائے خدا پاک تو وہ کہتے مجھے کہنے لگے کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کیا تو اس کی والدہ نے اس کو کہا کہ شریف تم جاؤ کام کرو مولانا کے ساتھ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا یعنی گاؤں بس جائے گا وہ ماں اس کی بری ماں تھی کہنے جاؤ کام کرو وہ شخص ہمارے ساتھ ہو گیا تو نوبی والے سب خوش ہو گئے کہ بھئی ہاں تمہارے ساتھ یہ آدمی آ گیا ہے اب تمہارا کام ہو جائے گا اس نے ہمیں پوری پائپ لائن لگا دی اس میں بڑی چیزیں آئیں ڈیزل کہاں سے ملے گا وہ بھی کہاں مل سب کچھ مل گیا الحمدللہ رب العالمین ہمارا پانی آ گیا نائنٹین سیونٹی ٹو اکتوبر سترہ کو پانی آ گیا اس کے بعد ہم نے شروع کر دیا کام تو پھر وہ ہوا کیا تین سال کے بعد چار سال کے بعد کچھ کھانا آیا تھا امریکہ سے وہ کھانا پوائزن بن گیا اس عیسائی نے بچوں کو کھلا دیا پانچ بچے مر گئے گورنمنٹ اس پر ایکشن لیا اس کو نکال دیا نکل گیا اور نکل گیا اور ایسا نکلا کہ اس کے بعد جو اس کا سینٹر تھا وہ بھی خالی ہو گیا اور ہمارے مسلمانوں نے لے لیا وہ ہمارا چونکہ گورنمنٹ کا اگریمنٹ تھا ہماری کمیٹی کا کہ ہم لوگ اس میں دخل نہیں دیں گے لیکن ہمارے مسلمان دوسرے لوگوں نے لے لیا ایک لڑکا میرے پاس آیا ابھی ڈاکٹر تھا وہ مجھے علاج کے لیے بلایا میں نے اس کو تو مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر داہی آج کل وہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی ہے مجھے کہتا شیخ متی اور سو تم مجھے جانتے ہو میں نہیں جانتا میں یاد نہیں کہتا کہ میں عیسائیوں نے مجھے پڑھایا تھا جب میں گیا پانچ فائیو میں مجھے نہ کر دی انہیں فیس کے کرسچن بن جا یا پھر ہوتا تمہاری فیس دیں گے میں نہ کیا تو پھر اس کے بعد وہ آدمی میں نے کہا کہتے ہیں مجھے آپ نے فیس دی تھی الحمدللہ رب العالمین آج میں ڈاکٹر ہوں آپ کا علاج کر رہا ہوں اور ابھی پارلیمنٹ کا ممبر آئے ہوں اس لیے ہم سے یہ کام کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج وہ آیا تھا عیسائی دعا ایک دفعہ میں تو نہ تھا مجھے نہیں ملا وہ ایک ہمارے دوست ہمارے سینٹر میں آیا اور رو رہا تھا کہتا کہ دیکھو ہم نے کتنا کام کیا ہمارے سب بربادی ہو گئی اب لوگ آباد ہیں تو یہ بات ہے اساتذہ کی دعائیں اور دعائیں بزرگوں کی دعائیں اہل اللہ کی دعائیں یہ بہت بڑا کام کرتی ہیں لیکن ایک چیز میں یہ زیادہ عرض کروں گا آپ حضرات کو کہ اس کو اپنا اللہیت رکھے اخلاص رکھے اپنا بچ بچا رکھے شور مت مچائیں بس حضرت نور رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے شور مت مچاؤ اخباروں میں مت جاؤ ٹی وی مت جاؤ آگے مت کرو یہ کام مت کرو تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس میں اب تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا ہم سے تو مولانا شاہ الگ تھانوی دعوت شی ولایا تھے وہاں پہ ان کی کیسٹ مجھے کسی آدمی نے دی وہ کیسٹ میں نے سنی سن کے وہ بادشاہ تھے خطیب تھے خطیب پاکستان تھے وہ تو وہ ایک فرمان لگے کہ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہوا ہے آپ کو بتلاتا ہوں تو بادشاہ لوگ تھے وہ تو ماشاء اللہ خطابت ان کی عجیب بات تھی فرمان لگے کہ تم سب لوگ ابھی جا کے امام فخر راضی کی کتاب کو پڑھ لو دیکھ لو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے نو شیروان کا الملک العادل اس کا واقعہ لکھا یہ ہے کہ وہ اپنے کسی طریقے سے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور معلوم نہیں کیسے بچھڑا تو وہ ایک جگہ گیا قبر باغ میں تو وہاں باغ والے پیاس لگی ہوتی اس کو سخت باغ والے سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ وہ انار کا درخت تھا اس کو نچوڑ کے لے کے آیا وہ بادشاہ نے جب دیکھا پیاس لگی ہوئی تھی اس کو جنگل بیابان تھا وہ پی رہا ہے پانی اور اس کا مٹھاس اس کا رنگت اس کی لذت اس کا ذائقہ ایسا تھا کہ کہتا ہے اچھا میں اس میرے پاس یہ باغ نہیں ہے اس کے پاس باغ یہ ہے میں اب جاؤں گا اپنے تخت پہ اس کو مجھے دے دینی دے کر میں زبردستی لے لوں گا یہ اس کے ذہن میں آ رہا تھا اتفاق نیت بدل کی ظلم کی تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ مجھے ایک اور انار کا درخت پانی گلاس لے کے لینے کے لیے گیا تو پھر دیکھا کہ اندر درختوں انار کے جو دانے ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں اس سے پوچھتا ہے کیا بات کیا ہوئی بھائی کیا ہوا کہتے ہیں لگتا ہے وہ بھی نیک آدمی تھا کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے کہا لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ جو ملک کا بادشاہ ہے اس کا نیت ظلم پہ آ گئی ہے توبہ توبہ کی اچھا کہ جب توبہ کی اس کو یہ معلوم نہیں کہ بادشاہ ہے تو پھر واپس چلا گیا جاؤ بھی جا کے لے کے آؤ اور گئے تو دانے بھری ہوئے تھے میرے بھائیوں اخلاص نیت للہ للہیت رکھو اپنے اندر اللہ آپ کی مدد فرمائے گا مدرسے چلتے رہیں گے ادارے چلتے رہیں گے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے ایک شمالی عالم نے مجھے فرمائی کہ بھئی یہ میں نے حدیث پڑھی ہوئی ہے لیکن میں میرے میں پھر مفتی صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی مدراز کر پتہ ہی ہوگا تو میں نے پھر وہ امام فخر الدین راضی کی کتاب جو ہے نا فخر اس میں پڑھی ہے بمل یتیم و فلا تک ہر میں ادا بقل یتیم وقت دموف کفص رحمان اللہ یقول والے تو ابو فطرا من اسقد فل الجنہ جب یتیم روتا ہے اس کے آنسو جو ہیں نیچے نہیں جاتے زمین کے اللہ تعالی نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہیں فرماتے کہ میں نے اس کے باپ کو مٹی میں لگا ڈالا ہے مٹی میں دفن کیا ہے کہ اس کو چپ کرا کے میں اس کو جنت دوں گا میرے بھائیو یہ کام ہے ممل یتیم فلا تکھر مسال افلا تنہر یہ واقعہ واقعات میں نے بیان کیے ہیں اس لیے واقعات ہمارے حضرت مشاہد کے بہت ہیں حضرت مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے کرے صحت تندرستی اور ایمان کے ساتھ اب یہ لیکن میں زیادہ بیان نہیں کرتا وقت بہت کم ہے حضرت مفتی صاحب سے بھی اپنا پروگرام ہوگا اپنا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے کام کرو مدرسے بناؤ ادارے بناؤ مکتب بناؤ جو بھی بناؤ لیکن اس میں اخلاص لاہیت رکھو اور اللہ کی رضا پہ راضی رہو اللہ تعالیٰ کو مدد کرے گا کبھی نہیں میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتلاتا ہوں میں نے ایک دن بچوں کو تقریر کی کہ یار ابھی حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں دنیا کے ابھی آپ کو بسکٹ نہیں کھلائیں گے ٹرافیاں نہیں کھلائیں گے میں ان کو کھلاتا ہوں میرے شوق ہے بس تو میں نے کہا اب تم کو کتاب دیں گے قلم دیں گے اور یہ دیں گے بس یہ اور کچھ نہیں دیں گے تم کو میں گھر آیا تو مجھے ایک دوست کا ٹیلی فون آیا شیخ صاحب آپ نام ہے کہ میں گریسا میں ہوں کہتے پانچ ہزار کے بسکٹ بچوں کو کھلا دینا سے یہ اللہ تعالیٰ یتیموں کی جو دعائیں ہیں یہ آسمانوں پہ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے خیر فرمایا اللہ قبول فرمایا ہمارے یہ سب کچھ جو کچھ کیا ہے ہم نے میں آپ سے یہ بلان خانہ خدا بیٹھ کے چاہتا ہوں میں تو بہت گار آدمی ہوں میرے ساتھ کی دعائیں اہل اللہ کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں اور کچھ نہیں ہے ہمارا ہم تو خالی ہاتھ ہیں کچھ نہیں ہے آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کے اعمال ہیں جہاں جہاں کوئی کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو مغرب فرمایا اعلیٰ درجات فرمایا جن لوگوں نے ہم کو دعائیں دی تھی ہماری دعا آپ لوگوں کے لیے بھی ہے جو مدارس بنا رہے ہیں جو کر رہے ہیں اپنے جو کام کر رہے ہیں دین کا جہاں بھی کر رہے ہیں کچھ کام بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ لوگوں کے امالکم اعمال کو ضلع حکم اللہ اللہ خیر دنیا علیہ وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الأمر فوق العدد حضرت کے حکم پر بزرگان دین کے کچھ حالات سنائے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے upon the command instruction of our حضرت فیو انسیڈنٹس آف آور بزرگان دین بینگ مینشن امنگس دا بزرگان دین وی ہیو شیخ المشائخ Hazrat Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Ali was born in, in 1233. And Hazrat was the, Hazrat, there are different names which, which are mentioned in the books of history for Hazrat Haji Imdadullah Rahmatullah Ali. But Hazrat's father originally kept the name Imdad Hussain. Zafar Ahmad also was one name. Khuda Bakhsh was also another name. But Maulana Mamluk, Hazrat Shah Muhammad Ishaq Rahmatullah changed the name to Imdadullah, and since thereafter Hazrat became famous as Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Because Hazrat's mother loved Hazrat very much, Hazrat then, the mother gave advice that nobody should touch my son and interfere with him, and the wrong message was taken, so nobody really worried about Hazrat uh, Talim in the initial stages, and at the age of seven and eight, then Hazrat himself uh, went to Hazrat Maulana Mamluk Ali Nanotwi Rahmatullahi, and then started acquiring the knowledge of deen. And Hazrat also learned one quarter of the Mishkat Sharif from Hazrat's uh, uncle, from one of the Asatiza of the time. Hazrat was initially murid to Hazrat Maulana Nasiruddin, rahmatullah alayh, and thereafter Hazrat saw in a dream that Hazrat's uncle was present and Nabi Sallallahu, in the presence of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and Hazrat's uncle was then taking the hand of Hazrat and giving it to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, and Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gave the hand to Hazrat Miyaji Nur Muhammad rahmatullah alayh, and thereafter Hazrat became murid to Hazrat Miyaji Nur Muhammad rahmatullah alayh. Hazrat made lot of a lot of sacrifices and strove a lot in terms of acquiring, uh, in terms of coming closer to Allah, tazkiyah, batin, etc., zikr, ashghal, etc., and The result was that many, many ulama became murid of Hazrat. Great, great luminaries, the like of Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi, rahmatullah Hazrat Maulana Rashid Ahmad Gangohi, rahmatullah Hazrat Maulana Qasim Nanotwi, rahmatullah Hazrat Maulana Muhammad Maulana Yaqub Nanotwi, rahmatullah alayh, Maulana Mahmud Hasan Rahmatullah These were the direct students and khulafa of Hazrat Maulana Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Hazrat made three types of effort. One is in the line of knowledge, ilm. One is in the line of tazkiyah batin, cleansing of the soul, cleansing of the self, spiritual reformation, elevation, etc. And Alhamdulillah, all these people, they, they acquired the nisbat and the connection of, with Allah Ta'ala. And the third type of effort which Hazrat made was Hurriyat e Azadi, Hurriyat, eh, eh, because 600 years of Muslim rule came to an end in India, and uh, the Muslims were now being oppressed by the British. More than 50,000 ulama were killed and murdered and hanged by the British. Christianity was being propagated by the British. So Hazrat instilled in his disciples, muridin, the desire to free India with a joint effort of the people of India from the British. and In that, there was safety and security and progress of the deen of Allah Ta'ala. It was with this that the desire for freedom came into the Muslimin. Hazrat Maulana Fazlul Haq Khairabadi Rahmatullah was amongst the few, among the initial ulama uh, who gave the command that jihad should be made against the British and the result was an incident took place in uh, Saharanpur, uh, in the outskirts of Saharanpur. There was a Qazi, Inayatullah, his brother, Qazi Rahman, Qazi Rahman Sahab, he went and purchased an elephant in Saharanpur, and the British intelligence got the information that the purpose of purchasing this elephant is so that an effort of jihad can be initiated against the British. So the British immediately then arrested Qazi Inayat Rahman and had him hanged. And the result was uh, that the anger came in the Muslims to fight against the British and make jihad against the British. And it was at the age of about 40 that Hazrat Maulana Shah Ismail Shaheed Rahmatullah Alayhi, Hazrat Zamin Shaheed Rahmatullah Alayhi, and a group of ulama, wherever they went, everybody got together. Uh, the businessmen left their businesses, the ulama left their teaching, the imams left their masjids, and they all got together. And in the place of Shamli, the area of Balakot, the Shamli, the, uh, a, a, battle took place between the Muslims and the, and the British. Many senior ulama became shaheed, and the result was then the Ulama then felt that we need to now re-strategize and regroup, and uh, the result of that was that at that time, they started then making effort on the ulums and the makatib and the madaris, etc. In the meantime, a warrant of arrest was issued against Maulana Rashid Ahmad Gangoi, rahmatullah alayh, Maulana Qasim Nanotwi, rahmatullah alayh, Haji Imdadullah, rahmatullah alayh. Maulana Rashid Ahmad Gongoi rahmatullah alayh, was arrested for three years, and the British got the information that Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah he was, he had taken refuge in one of the stables of a person by the name of Rao Abdullah, Rao Abdullah, and they immediately sent the intelligence and police, and they told that person that we believe so that you have wonderful, beautiful horses which we'd like to purchase, and immediately they went to the back. And the murids and those who are, uh, connected with Haji Dadla Ramplale were very, very worried and in a panic, were panic-stricken. They thought, "Today what's going to happen is that our sheikh is now going to be arrested." and Because he definitely had taken refuge in one of the stables which housed the horses. Nonetheless, when the British came, they inspected all the stables. They found that there was a musalla, there was a lota, there was a miswak. It seemed that somebody had just freshly made wuzu but they couldn't find any human being anywhere close by also. As soon as they left, the muridin went back to the stable and they found Hazrat Hajim Dadullah Rahmatullah Ali was busy making namaz. Allah Ta'ala had made <laughs> Hazrat Hajim Dadullah Rahmatullah invisible to the eyes of the British. And this is one of the karamat of the Hajim Dadullah Rahmatullah There are many, many, then eventually after about three years after the Battle of Shamli, after three years, then uh, the Haji Imdadullah Rahmatullah felt that now it's very difficult to practice deen in India. Therefore, let me make Hijrah to Makkah. And he made Hijrah to Makkah Mukarrama, Haramain Sharifain. There are many, many other incidents of Allah Ta'ala's ghairi murder upon Hazrat Haji Imdadullah Rahmatullah But suffice to say that one of Hazrat's murids was Hazrat Mahmud Hasan Rahmatullah who, who eventually acquired the title of sheik al-Hind. And Hazrat Mahmud Hasan Rahmatullah was sent to jail in the island of Malta for a period of three years. And his student was Hazrat Maulana Hussain Ahmad Madni Rahmatullah And that is when the jihad, uh, the, the, the, battle of independence against the British uh, gained momentum when these Buzruks made sacrifices to free the British from, uh, from the rule of India. Uh, on one occasion, one person was about to travel for Hajj. He was in Bombay. He met Hazrat Haji Imdadullah Rahmatullah and, and he purchased a ticket. Uh, Hazrat advised him not to go for Hajj now. But the person said, I've already purchased the ticket. I, I stand to lose my money. And he proceeded. After two days, a massive storm struck, and the result was that that ship had to return to Bombay, and that person then again came back to Hazrat Hajim Imdadullah Rahmatullahi realizing that Allah Ta'ala had opened to Hazrat Hajim Imdadullah Rahmatullahi the reality that the storm was going to strike and was going to strike, and the result is that now he had come back to Bombay. There are many other incidents also. On one occasion, food was running short, and Hazrat, uh, a lot of visitors, and Hazrat then placed, uh, told the Khadim that just take my rumal, my shawl, and just place it over the food and carry on dishing out. And that food, which most probably would have sufficed for five or ten people, now suffices for fifty hundred people. So when Hazrat Zamin Shaheed Rahmatullah Ali came to know about this, he sent a message to Hazrat Hajim Dadullah Rahmatullah Ali that now with your scarf being present, it seems that now no more there'll be any more, there won't be any more famine and any droughts, because then your scarf will solve the problem. Immediately, The Hajim Dadla got the message that these type of things should not be done because it can spoil the iman of the people who don't understand the deeper aspect of these things. And Immediately he repented and he said, "In future, I will not do like this." So, what if something happens where the Buzruk himself didn't expect it, and one is here, something happens, there is also Minjani billah. But the buzrugan e din they had this unique quality of humility, that even if some extraordinary thing took place, miracle took place, they would not want it to be exposed because they don't want people must be connected to the Buzurgs through the miracles, but they must be connected to the pious people through istiqamat and through amal upon Quran and Sunnah. So that is the, the wisdom behind the Buzurgan Deen uh, disliking that uh, miracles become apparent to, to the population. And the result of Hazrat's efforts was that, Alhamdulillah, we find that Darul Dioban came into existence. So we can comfortably say, and in great, great people like, and we know the benefit of Darul Dioban has been that all the madaris throughout our type of Madaris throughout India, Pakistan, Bangladesh, South Africa, England, Zambia, etc. These are the seeds which were planted by great, great luminaries, Shaykh al-Mashaykh, like Hazrat Hajim, Imdadullah Mohaji rahmatullah alayh, in his students, like Hazrat Maulana Qasim Nanotwi rahmatullah alayh, Maulana Rashid Ahmad Gangoi rahmatullah alayh, Hazrat Maulana Thanvi rahmatullah alayh. And the end result was this, that eventually India was freed from British rule in 1948, and this was the, primarily the effort of the Muslimin and the ulama of Deoban, and eventually they even en en enrobed and enlisted the efforts of the Hindus. But the initiators of this freedom of India was, without a shadow of doubt, the ulama of Deoban. And the spirit of this uh, desire of freedom was planted by none, none other than the people, uh, the caliber of Hazrat Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah so We are fortunate that Allah Ta'ala has made it that we are connected with these type of Buzurgan Deen, and we are able to. Uh, this is our uh, connection uh, with Allah Ta'ala through these Buzurgan Deen. There are many many other incidents also which time does not permit, but suffice to say that they had a very very strong connection with Allah Ta'ala. Strong was their connection with Allah Ta'ala that anybody who came in the company immediately was attracted and was like magnetized. If a magnet can magnetize another magnet, another steel item, then we can well imagine that that person whose heart is 24 hours in the dhikr and remembrance of Allah, and who has been through the various stages of, of purification of the soul, etc., what, what high stages don't these great people reach?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 اترتی ہے اور وہ رحمت اور رحمت کا اترنا محسوس ہوتا ہے اور یہ حضرات اونچے درجے تک پہنچے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کھپایا تھا اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کیا تھا اور حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے جنت میں چھوٹی سی جگہ مل جائے میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں گا یا اللہ جنت میں اتنی جگہ دے دے جس میں میں مسلح بچھا کر آپ کی عبادت کروں اور نماز پڑھوں نماز کے ساتھ اتنا عشق اور اتنی محبت تھی نماز ایک مسلمان کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے اور ہمارے اکابر بزرگ اور صحابہ کرام اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ ان کو ماحول کا پتہ نہیں چلتا تھا ماحول میں کیا ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پر اپنے دو صحابہ کرام کو حضرت عباد ابن بشر حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہما کو ایک پہاڑ پر حفاظت اور چوکیداری کے لیے مقرر فرمایا کہ آپ ہماری چوکی داری اور حفاظت کا کام کریں ان میں سے ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ آپ سو جائیں میں چوکی داری کروں گا ایک آدمی کافی ہے ایک سو گئے اور دوسرے جاگ رہے تھے دیکھ رہے تھے پھر ان صحابی نے اپنا اجتہاد کیا اپنے خیال میں یہ سوچا کہ خالی بیٹھنے سے اور دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں میں نماز کیوں نہ پڑھوں نماز بھی پڑھوں گا چوکی داری بھی ہوگی انہوں نے نماز شروع فرمائی وضو تھا پہلے سے جب نماز شروع فرمائی تو دین کے دشمن آئے اور ان کو تیر کا نشانہ بنایا نشانہ بنانے کے بعد ان کے بدن مبارک سے خون بہتا رہا اور یہ نماز میں مشغول تھے یہ نہیں کہ خون بہ رہا ہے تو نماز کو چھوڑ دوں گا عشق و محبت نماز سے اتنی تھی کہ یہ خیال بھی نہیں رہا کہ خون بہ رہا ہے اور ساتھی جب اٹھا ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ میں نے ایک سورج شروع کی تھی سورہ کہف اس صورت میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اس صورت کو چھوڑ دینا میرے دل نے نہیں چاہا جس طرح نماز پڑھتے تھے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور ان صحابہ کرام میں شامل ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ہی حدیث میں حضرت ابو بکر جنت میں حضرت عمر جنت میں حضرت عثمان جنت میں حضرت علی جنت میں حضرت سعد ابن ابی وقاص جنت میں حضرت سعید ابن زید جنت میں ہوں گے حضرت طلحہ جنت میں حضرت زبیر جنت میں ابو عبید ابن جراح جنت میں عبد الرحمن ابن عوف جنت میں رضی اللہ عنہم اجمعین سعد رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفے کا گورنر بنایا تھا کوفہ والوں کی شروع سے شرارت کرنے کی عادت رہی تھی حضرت عمر کے سامنے شکایت پیش کی گئی کہ حضرت سعد اچھی نماز نہیں پڑھاتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر نے بلایا اور فرمایا کہ میرے خیال میں تو شکایت غلط ہے لیکن آپ بتائے کہ کیا قصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس طریقے پر نماز پڑھاتا ہوں جس طریقے پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رکعتوں میں لمبی قراءت فرماتے تھے سورت میں لاتے تھے اور آخری دو رکعتوں میں مختصر رکعتیں پڑھتے تھے جس میں صورت نہیں ملاتے تھے صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے میں اس طریقے پر نماز پڑھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے رکو اور سجدہ ٹھیک اور بہتر طریقے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک وفد بھیجا کہ تم جاؤ اور کوفے میں تحقیق کرو کہ کیا قصہ ہے جب وفد کوفہ آیا اور مختلف مساجد میں تحقیق کے لیے پہنچا کہ تم حضرت سعید کے بارے میں رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہو اصل میں حضرت سعد عراق کے فاتح تھے اور دین سے جو دشمنی رکھنے والے ہوتے ہیں وہ فاتح کو پسند نہیں کرتے مختلف مسجدوں میں گئے پوچھ پاچھ کی سب نے کہا حضرت سعید تو بہت اچھے آدمی ہیں ایک مسجد میں گئے وہاں پوچھا تم حضرت سعد کے بارے میں کیا کہتے ہو ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا حضرت سعد پر میری تین اعتراضات ہیں ایک یہ ہے کہ حضرت سعد لا یسیر و بسریہ وہ فوج کے ساتھ جہاد میں نہیں جاتے دوسرا یہ کہ لا یقسم و مال غنیمت کو برابر انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے اور تیسرا یہ کہ ولا یاجل و فلقبیہ وہ فیصلہ کرنے میں انصاف نہیں کرتے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا کہ یہ شکایت کرتے ہیں اور پہلی شکایت کا خلاصہ یہ ہے جہاد میں نہیں جاتے موت سے ڈرتے ہیں حضرت سعد نے اس کے مقابلے میں بد دعا فرمائی اللہ ان کا نقاذبا فاقل عمرہ اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے آپ اس کی عمر کو لمبا کریں میں تو موت سے نہیں ڈرتا یہ موت سے ڈرتا ہے اس کی عمر اتنی لمبی ہو جائے اتنی لمبی ہو جائے کہ یہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا اور دوسری بات جو یہ کہی لا یقسم مبصبیا مال کو برابر تقسیم نہیں کرتے اس کا خلاصہ یہ ہے جو مال کو برابر تقسیم نہیں کرتا وہ اپنا حصہ بڑھاتا ہے بخیل ہوتا ہے فرمائے یا اللہ میں تو بخیل نہیں ہوں میں دعا کرتا ہوں بد دعا کرتا ہوں وہ اتل فقر ہوں اس کی فقیری کو لمبا کرے میں فقیرے سے نہیں ڈرتا ہوں اس کو فقیر بنا دو اور تیسرا لا یعدلو دلو فی القضیہ فیصلے میں برابری نہیں کرتے یعنی جو فیصلہ اچھا نہیں کرتا وہ پر فتنہ کرتا ہے یا اللہ میں تو فتنہ نہیں کرتا میں فتنہ نہیں اٹھاتا اس کو فتنے میں مبتلا کر دے حضرت سعد رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ آپ اے اللہ ان کو مستجاب الدعوہ بنا دے تو ان کی دعا جلدی قبول ہوتی تھی اور ان کی دعا کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ قادسیہ کی جنگ میں دیسی وہ جگہ تھی جو پرانے زمانے میں ایران کا دارالحکومت تھا اور جہاں کسرا کا محل تھا اور کسرا کا محل ایک شہر کے برابر تھا اس کے فاتح تھے لیکن ان کو عرق النسا کی بیماری ہو گئی تھی عرق النسا ایک بیماری ہے جس میں پیٹ سے ایک رگ نکلتی ہے اور وہ رگ پاؤں تک پہنچتی ہے ظاہر ہے اس میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ آدمی اٹھنے بیٹھنے کا قابل نہیں ہوتا حضرت سعد کو وہ بیماری ہو گئی تھی اس کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور تھے لیکن جو کمانڈر ہو اس کا صرف ہاتھ نہیں چلتا اس کا دماغ زیادہ چلتا ہے ان کے لیے کمرے کے اوپر ایک اوپر اونچی جگہ بنائی گئی تھی اور اس میں ان کی ان کا بستر لگایا گیا تھا اور وہاں سے فوج کی نگرانی کرتے تھے تاکہ فوج صحیح کام کرے ایک سپاہی یعنی ایک فوجی عسکری چل پھر رہا تھا حضرت سعد کو دیکھا کہ وہ اوپر چھت بنی ہوئی ہے اور اس پر بیٹھے یا لیٹے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اس فوجی کی زبان سے یہ بات نکلی یہ شاعر نکلا دو شاعر کہے نقاتل حتى أنزل الله نصره وسعد بباب القادسية معسم فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم ہم قتال اور جنگ کر رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل فرمائی یعنی کامیابی ہو گئی اور سعد قادسیہ کی دروازے پر محفوظ حفاظت کی جگہ میں بیٹھے ہیں جب ہم واپس ہو رہے ہیں اس حالت میں ہے کہ بہت ساری عورتیں بیوہ بن گئی ہیں اور حضرت سعد کی بیویوں میں کوئی بھی بیوہ نہیں بنی یعنی وہ زندہ ہے اللہ کا کرنا تھا کہ ہوا نے ان الفاظ کو حضرت سعد کے کانوں تک پہنچایا حضرت سعد نے یہ الفاظ سنے افسوس کیا اور زبان سے یہ دعا نکلی بد دعا نکلی اللہم ان کا نقاضبن فقطع السا اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کی زبان کو کاٹتے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دور کہیں سے ایک تیر آیا اور اس فوجی کی زبان اس کی منہ میں لگ گیا اور اس کی زبان کٹ گئی سامنے پڑ گئی حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایسے مستجاب الدعوات تھے کہ جب اس شخص کے لیے جس نے کہا کہ حضرت سعد اچھی نماز نہیں پڑھاتے جبکہ اچھی نماز پڑھانا چاہیے تو حضرت ساحد نے جب یہ دعائیں بد دعا فرمائی اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے اے اللہ اس کی فقیری کو لمبا کر دے اور اے اللہ تبارک و تعالی اس کو فتنوں میں ڈال دے وہ آدمی بوڑا ہو گیا اتنا بوڑا ہو گیا جس کے بارے میں کہتے وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئَةٍ اس زندگی کے اس مرحلے پر پہنچ گیا جس مرحلے میں آدمی اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے یا اللہ مجھے اٹھا دے اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کی آنکھیں اندر دھنس کئی چہرے میں اور اس کے اوپر جو ابرو ہے حاجب ابرو بھویں یہ اس کے اوپر گرنے لگی اندر ہو گئی آنکھیں اور فقیر اتنا بن گیا کہ راستے میں بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگتا تھا سوال کرتا تھا اور فتنے میں اتنا مبتلا ہو گیا کہ جب کوئی لڑکی گزرتی تھی چھوٹی بچی اور یہ بھیک مانگتا تھا جب وہ بچی اس کو کچھ دیتی تھی تو یہ اس کو چھیڑتا تھا چھیڑنے کا قابل تو نہیں لیکن بد دعا لگ گئی تھی اور گلیوں میں گھوم کر کہتا تھا اسوابتنی دعوت سعد حضرت سعد کی بد دعا مجھ کو لگی ہے اس لیے دعائیں لینا چاہیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو کسی کی بد دعا کا سبب بن جائے میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سعد نے فرمایا میں تو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے خوشو اور عاجزی کے ساتھ نماز پڑھاتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ مومنین کامیاب ہے جو نماز کے اندر خوشبو اور عاجزی کرتے ہیں اور نماز میں بہترین نماز جماعت کی نماز ہے اس لیے جماعت کی نماز کا خیال اور اہتمام رکھنا چاہیے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ فکر تھی کہ ہم لوگوں کو جماعت کی نماز کے لیے کس طرح بلائیں گے تو اذان نادل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اذان دے دیں اذان کا مطلب یہ ہے کہ تم نماز کے لیے آ جاؤ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت موقع ہے واجب کے درجے میں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی اذان نہیں دی فرماتے ہیں اس کی وجہ اور حکمتیں بہت ساری حکمتیں ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے اور یہ فرماتے حی علی الفلاح نماز کے لیے آ جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر لوگوں کا آنا فرد ہو جاتا تو جماعت فرد ہو جاتی یہ شفقت فرمائی کہ خود آزاد نہیں دی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام اور چیز کی طرف دعوت دے اس کو ضرور قبول کرو لا تجعلوا دعاء الرسول بعضكم لبعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائے ایک ترجمہ یہ ہے اور بھی معنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو دوسروں کے بلانے کی طرح مت سمجھو اللہ تعالی نے سنت موقع بنایا جماعت کو اور دوسری وجہ یہی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام ایک مرتبہ کرتے تھے تو پھر ہمیشہ وہ کام کرتے تھے اب اگر ایک مرتبہ اذان دیتے تو پھر ہمیشہ اذان دیتے اور ہمیشہ اذان دینا مشکل تھا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشغول تھے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کے بعد کی دو رکتیں رہ گئیں ظہر کے بعد دو رکتیں پڑھتے تھے تو عصر کے بعد یہ ان کی خصوصیت تھی ہمارے لیے نہیں وہ دو رکتیں پڑی اور پھر جب پڑی تو ہمیشہ وہ پڑتی تھی جب ایک کام کرتے تھے پھر ہمیشہ کرتے تھے اکثر کام اور ایک حکمت یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان نہیں دی ہے اس لیے کہ اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے کی شہادت اور گواہی ہے اشهد ان محمد الرسول اللہ اشهد ان محمد الرسول اللہ اور شہادت اور گواہی دوسروں کی طرف سے ہوتی ہے تو مؤذن گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اقرار کرتے تھے گواہی دیتے تھے لیکن اچھی گواہی وہ ہے جو دوسروں کی طرف سے ہو تو مؤذن گواہی دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پکے اور سچی رسول ہیں اور ایک حکمت یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی اس لیے کہ وہ امامت کے منصب پر فائز تھے وہ ان کا مقام مقام امامت تھا جس کو کہتے ہیں متبوع جن کی تابے داری کی جائے اور موزن کا مقام ہے تابع اور ایک یہ کہ حقیقت میں اذان دعوت کا کام ہے حی علی حی علی الفلاح نماز اور کامیابی کے لیے آؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تئی سال میں دعوت کی بنیاد رکھی پھر یہ دعوت کا کام جو اذان میں دعوت کا کام ہے یہ امت کے حوالے کر دیا امت تم یہ کام کرو گے میں نے بنیاد رکھی باقی کام آپ کریں گے تو جماعت کے لیے آنا سنت موقع ہے اس لیے ہم سب کو جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچیس درجے کا ثواب ملتا ہے ایک روایت میں ستائیس درجے کا اور ایک روایت میں پچیس کو دگنا کرنا ہے پچیس مرتبہ تو وہ تین کروڑ کی اوپر بنتا ہے تیس ملین کی اوپر بنتا ہے تو ایک آدمی اپنے گھر پر نماز پڑھے تو ایک ثواب مسجد میں آ کر پڑھ لے تو ایک روایت کے مطابق جو حضرت شیخ مولانا زکریہ رحم اللہ نے حساب فرمایا ہے تین کروڑ سے اوپر تیس ملین سے اوپر کا ثواب اس کو مل جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر بچے عورتیں نہ ہوتی بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں کسی شخص سے کہتا کہ تم نماز پڑھا دو اور میں ان لوگوں کے گھر پر جاتا جو نماز کے لیے نہیں آتے منافقت کی وجہ سے ان کے گھروں کو جلاتا ان کے گھر جلانے کے قابل ہے اس لیے جہاں تک ہو سکے جماعت کا اہتمام فرمائیں پھر جب جماعت کے لیے آدمی جائے اور نماز کے لیے آ جائے تو اقامت کرنے والا اقامت کرتا ہے اس سے پہلے جب آدمی پہنچتا ہے تو اس کو نماز میں خاموش رہنا چاہیے نماز سے پہلے خاموش رہنا چاہیے ایک حدیث جس کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ مسجد میں بات چیت آدمی کے حسنات اور بھلائیوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو اور ایندھن کو کھاتی ہو یہ روایت تو صحیح نہیں ہے یعنی یہ مطلب نہیں کہ روایت نہیں ہے روایت تو ہے لیکن صحیح کے درجے میں نہیں ہے لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وحیشات الاسواقی فی المساجد تم مسجد میں ایسا شور مت کیا کرو جیسے شور بازاروں میں ہوا کرتا ہے خاموشی سے آ کر کے مسجد میں بیٹھ جائے ذکر کرے تلاوت کرے اپنا مطالعہ کرے کتاب دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے انما المساجد بنیت للصلاة ولذکر اللہ تعالی یہ مسجد نمازوں کیلئے لیے ہے اللہ تعالی کی ذکر کیلئے لیے ہے تلاوت کے لیے ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے نئے نئے مسلمان ہو گئے تھے ان کو مسجد کے آداب کا معلوم نہیں تھا اور اس زمانے میں مسجد نبوی میں کنکریاں تھیں اور چھوٹی سی دیوار تھی بلکہ دیوار بھی نہیں تھی دیوار بعد میں بنی ان کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو وہ لوگوں سے الگ ہو کر کے مسجد کے کنارے میں بیٹھ گیا ان کا خیال یہ تھا کہ یہ مسجد ایسا ہے جیسے ہمارے ملک میں چوپال ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ تو لوگ اس کسی کنارے پر بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں صحابہ کرام نے شور مچانا شروع کا ہو کیا کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت کرو خاموش پیشاب سے فارغ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ مسجدیں نماز کے لیے ہے تلاوت کے لیے اور ذکر کے لیے ہے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ ڈانٹا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پٹائی کی مجھے آرام سے سمجھایا میں نے ان سے شفیق اور مہربان نہیں دیکھا بہت شفیق اور مہربان تھے تو یہ مسجد فکر کے لیے ہے تلاوت کے لیے ہے نماز کے لیے ہے وعظ اور نصیحت کے لیے ہے آرام سے آ کر بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرے اور پہلی صف میں بیٹھ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ پہلے مسجد میں جانا ہے سب سے پہلے مسجد میں جانا اس میں کتنا ثواب ہے اور اذان دینے میں کتنا ثواب ہے اور پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو لوگ جلدی پہنچیں گے اور جب پہلی صف میں جگہ نہیں ہوں گی تو قرآن ڈالیں گے کہ جس کا قرآن نکلے گا تو وہ پہلی صف میں ہوں لیکن یہ آپ کو ثواب معلوم نہیں ہے اس لیے سب پہلی صف میں جانے کی کوشش اور پہلی صف میں پہلے نہیں پہنچتے تو پہلی صف میں آئے اور بیٹھ جائیں اس کے بعد جب امام آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو یہ فرمایا لا لاتا حتى ترونی نماز کے لیے کھڑے مت ہو جاؤ یہاں تک کہ مجھے دیکھو یہ نہیں ہے کہ امام غائب ہے لوگ کھڑے ہیں مجھے دیکھو پھر کھڑے ہو جاؤ اور علماء کرام اور فقہا فرماتے ہیں کہ امام اگر پیچھے سے آتا ہو تو جس سب سے گزرے گا وہ کھڑی ہو جائے پھر اگلی سب جہاں سے وہ گزرے گا کھڑی ہو جائے اور اسی طرح صف کے اندر لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی معزز آدمی ہو اور پہلی صف میں کوئی آدمی پیچھے ہو جائے اور اس کو آگے کر دے تو اس کا کیا حکم ہے بعض علماء فرماتے ایسا نہیں کرنا چاہیے بعض علماء فرماتے ہیں اس کی اس کی اجازت ہے اگر وہ دنیا دار آدمی ہے اور دنیا کے وجہ سے مال کی وجہ سے مال کے فائدے کی وجہ سے آدمی اس کو آگے کرتا ہے خود پیچھے ہوتا ہے تو یہ مکرو ہے نہیں کرنا چاہیے اور اگر دین کے وجہ سے علم کے وجہ سے یا کوئی استاد ہے اس کو آگے کرے اور خود پیچھے ہو جائے فرماتے ہیں یہ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے یعنی اس آیت کریمہ میں شامل ہے عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خساسا دوسروں کو اپنی اوپر فوقیت اور فضیلت دیتے ہیں دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خساسا اگرچہ خود محتاج ہو یہ آدمی پہلی صف کا اور اس کے ثواب کا محتاج ہے ثواب کا کون محتاج نہیں ثواب تو جب جنت میں جنتی جائیں گے اور دنیا میں اس پر مصیبتیں پڑی ہوں تو وہ حدیث میں آتا ہے تمنا کرے گا کاش دنیا میں مجھ پر اتنی مصیبتیں آتی کہ میرا گوشت ٹکڑے ہو جاتا میری ہڈی الگ ہو جاتی تو مجھے اور اونچا مرتبہ ملتا مجھے اور زیادہ اونچا درجہ مل جاتا تو آخرت کے سواد کی مثال ہے دنیا کا مال دنیا کے مال کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوقان وادیا ثالثا اگر کسی کے پاس مال اور سونے کی دو بھری ہوئی وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کو طلب کرے گا وہ کہے گا میرے پاس تیسری گھاٹی ہونی چاہیے ایسی دنیا میں مال سے حلال مال حرام تو ویسی بھی حرام ہے آدمی کا پیٹ نہیں بھرتا حضرت ساجی رحمت اللہ علیہ نے گلستان میں فرمایا آشنی دستی کی در در آشنی دستی کی در صحرائے غور بیفتاد السطور گفت چشم دنگ تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کو یا خاک گور کہتے ہیں یہ تم نے سنا ہے کہ غور کے سہارا میں غور ایک صوبہ ہے افغانستان میں ایک مالدار آدمی کے گھوڑے سے جو گھوڑی کے اوپر مال لادا گیا تھا وہ گر گیا تو گفت چشم تنگ دنیا دار را اس نے کہا کہ دنیا والی کی بھوکی آنکھوں کو دنیا والا ہے پھر بھی آنکھی بھوکی ہیں یا قناعت کند یا خاک گور یا صبر کرے گا تو اس کی آنکھیں بھر جائیں گی اور یا خاک گور اور یا قبر کی مٹی اس کی آنکھوں کو اور اس اس کو آنکھوں کو بھر دے گی تو جیسی دنیا میں آدمی مال بڑھانا چاہتا ہے اور اگر مال بڑھانے کی فکر نہ کرتا تو یہ مارکیٹ ہی کہاں ہوتی پھر تو آدمی سوچتا تھا کہ میرے گھر میں چھوٹی سی دکان ہو بس کوت لا یا موت آدمی کے لیے یہ کافی ہے آدمی بغیر دودھ کی چائے بنا دے اس میں دودھ بھی نہ ڈالے تھوڑی سی پتی ڈالے اور اس کے ساتھ ایک نرم روٹی بنا دے بس اس کے لیے کافی ہے اس سے زیادہ مزیدار چیز کوئی نہیں لیکن نہ میں اس پر صبر کرتا ہوں نہ آپ صبر کرتے ہیں سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اچھے اچھے سالن ہو اور اچھی اچھی چیزیں ہوں اور بعد میں جو میرے پاس آپ حضرات آتے آپ بھی یہ کہتے میں پہلے کہتا ہوں آپ بعد میں تو صبر کرنا اگر حلال مال سے ہو وہ مشکل ہے تو جیسے دنیا میں آدمی حلال مال سے صبر نہیں کر سکتا اسی طرح جنت کی درجات میں جنت میں صبر نہیں کرے کہ کہتے اور درجہ اونچا ہو جائے اور درجہ اونچا ہو جائے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی چیزوں کا نمونہ دنیا میں رکھا ہے اور پھر فرماتے تھے کہ دیکھ کے اگر کوئی یہ کہے کہ جنت میں تمنا پوری ہوگی ہر تمنا تو اگر کوئی یہ تمنا کرے کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کا یا کسی نبی کا مرتبہ مل جائے تو یہ یہ تمنا تو پوری نہیں ہوگی نبی کا مرتبہ مجھے مل جائے پھر فرمایا دنیا میں اس کی مثال یہ ہے جنت میں یہ تمنا ہی نہیں کرے گا کہ مجھے نبی کا مرتبہ مل جائے اور یا مجھے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مل جائے اور فرماتے تھے دنیا میں اس کی مثال عقل ہے عقلوں کے اندر فرق مانی ہوئی بات سب جانتے ہیں کسی کی عقل کمزور ہے کسی کی عقل قوی ہے کسی کی عقل کوئی ہوشیار ہے کوئی زیادہ ہوشیار ہے کوئی بالکل بے وقوف ایسا بے وقوف ہے جیسے صرف کی کتابوں میں حبنق کا قصہ لکھا ہے حبنق کا ایک آدمی تھا اس نے ہڈیوں کا ہار بنایا تھا اپنے گلے میں ڈالا تھا کسی نے کہا یہ کیوں کہا تھا کہ میں اپنے آپ سے گم نہ ہو جاؤں ایک مرتبہ صبح رات کو رات کے بعد جب صبح کو اٹھا اس کے بھائی نے اس کی ہڈیوں کا ہار اپنے گلے میں ڈالا تو اس کا مشہور مقولہ مراح الارواح جو صرف کی کتاب اس میں ہے کہ یا اخی انا انا انت فمن بھائی میں تو تم بن گیا تو میں کہاں گیا تو دنیا میں عقل کے اندر فرق تو ہوتا ہے لیکن آپ نے کسی امام صاحب سے یہ دعا نہیں سنی ہوگی یا اللہ میں افلاطون کی طرح عقل دے دے یا اللہ ہمیں رستو کی طرح عقل دے دے یا اللہ ہمیں فلان کی طرح عقل دے دے ہر ایک آدمی اپنی عقل پر خوش ہے اگر کوئی کسی سے کہے تم بے وقوف ہو وہ کہے گا تم بھی بے وقوف ہو تیرا باپ بھی بے وقوف تھا جیسے دنیا میں ہر ایک آدمی اپنی عقل پر خوش اسی طرح آخرت میں آدمی ہر اپنے مرتبے پر خوش ہوگا اور ابن ماجہ میں ایک حدیث آتی ہے جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے دیدار کے لیے جائیں گے لوگ بیٹھے رہیں گے بعض لوگ کرسی پر بیٹھے ہوں گے بعض لوگ مشق اور عمبر کی ٹھیلوں پر اور چھوٹے چھوٹے ڈھیروں پر بیٹھے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے جو اونچے درجے والے لوگ ہیں وہ جب نیچے درجے والوں کو دیکھیں گے تو ان کا لباس بہت اچھا لگے گا یہ تو بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہیں کہتے ہیں جیسے ان کے دل میں یہ تمنا آئے گی کہ اونچے درجے والے کہیں گے یہ نیچے والوں نے تو بہت خوبصورت کپڑے پہنے ہیں جب اپنے کپڑوں کو نیچے دیکھیں گے تو ان کے کپڑے ان کے کپڑوں سے خود اچھے لگیں گے کہ ان کے کپڑوں سے تو ہمارے کپڑے اچھے ہیں اور کہتے یہ اس لیے کہ جنت میں افسوس نہیں یہ افسوس نہیں ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں وہ پھر اسی حدیث میں ہے کہ ان کے اوپر خوشبو کی بارش ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں اور معتدل نہیں مانتے پھر بازار ہوگا اس بازار میں جائیں گے وہ حدیث میں آتا ہے کہ اس بازار میں جہاں جہاں جائیں گے کوئی قیمت ادا کرنا نہیں ہوگا بس اشارہ کریں گے یہ چیز ہے یہ چیز چاہیے یہ چیز چاہیے وہ سب چیزیں اکٹھی ہو جائیں گے اور یہ آ جائے کہ قیمت ادا کرنا نہیں ہوگا جنت میں مارکیٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن انسان اللہ تبارک و تعالی انسان اور مسلمان اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت کی رعایت کرتے ہیں خیال اللہ تعالیٰ رعایت فرماتے ہیں تو دنیا میں اگر کچھ مولوی ہو وہ بھی کچھ مدت کے بعد چاہتا ہے کہ میں مارکیٹ کی سیر کروں باہر سے مہمان آتے ہیں وہ مہمان معزز مہمان ہوتے ہیں کوئی پیر صاحب ہے کوئی عالم صاحب کوئی شیخ العزیز صاحب ہے کوئی شیخ تفسیر صاحب ہے گوش نشین گوشے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں سو تفریقہ آتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں چلیے ایک دن شاپنگ کے لیے نکال دیں گے ان کو معلوم ہے کہ جو شاپنگ میں ہے وہ چائنا کا مال ہے وہ ہر جگہ ملتا ہے وہ کسی دیہات میں جائے یا ساؤتھ افریقہ میں جائے ہر جگہ وہی چائنا میڈ ان چائنا ہے لیکن پھر بھی اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مارکیٹ کا چکر لگا دوں اور میں کبھی جب باہر جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں چلو بازار چلیں گے تو میں پہلے کہتا تھا چلو کئی اور ریڈیو مل جائے تو لے لیں گے اس زمانے میں ریڈیو کا شوق تھا اب ریڈیو کا زمانہ ہی نہیں رہا تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی طبیعت کی رعایت فرمائیں گے کہ چلو تم بازار میں باز تم دنیا میں بازار کا شوق رکھتے تھے سوق کا شوق رکھتے تھے تم کو مزہ آتا تھا جب بازار میں گھومتے تھے یہاں بازار میں گھوم لو وہ قیمت بھی ادا مت کرو مفت میں لے جاؤ تو واپس آئیں گے جب واپس آئیں گے بیویاں ان سے کہیں گی آپ جب گئے تھے اس وقت اتنی خوبصورت نہیں تھے اب تو آپ کے چہرے پر بہت نور ہے چہرے پر بہت خوبصورتی ہے وہ کہیں گے ہمارے چہرے پر نور کیوں نہیں ہوگا ہم رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے فارغ ہو کر کے آ رہے ہیں تو یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ مسجد میں آئے تو کوشش کرے کہ پہلی صف میں بیٹھ جائیں بعض لوگ پہلی صف کو چھوڑ کر دیوار کے ساتھ لگے رہتے ہیں آتے پہلے ہیں اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے رہتے ہیں فرماتے ہیں پہلی صف وہ ہے الجدار الى الجدار جو دیوار تھی دیوار تک ہو اس کو پہلی صف کہتے ہیں پھر جب اقامت ہو جائے تو جیسے اقامت شروع ہو جائے اس وقت کھڑے ہو جائے اور امام کی ڈیوٹی مقتدی دونوں کی ڈیوٹی ہے کہ صفوں کو بالکل سیدھا کرے امام بخاری نے باپ باندھا ہے اقامت سے پہلے اقامت کے بعد صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم اقامت ہو جائے تو اقامت کے بعد بات چیت نہیں ہونی چاہیے لیکن صفوں کو سیدھا کرنا اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے کہ اس کے بعد بات کی ضرورت پڑے گی اس لیے سب صفوفکم صفو فکم صفوں کو سیدھا کرو یہ امام کو کہنا چاہیے عربی میں ہو یا اپنی زبان میں ہو کہہ دے کہ صفوں کو ٹھیک کر دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صفوں کو سیدھا کرو گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا اگر تم صف کو سیدھے نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا چہروں کے بدلنے کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ تم صف کو سیدھا نہیں کرو گے تو تم اس قابل ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل کو مسخ کر دے اور تمہارا چہرہ اس طرح بن جائے جیسے تمہاری گردن ہے اور ایک یہ ہے کہ اگر تم صف کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم اس قابل ہو کہ تمہارا چہرہ پیچھے کی طرف ہو جائے پیچھے دیکھو گے آگے نہیں دیکھ سکو گے اور ایک یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بدل دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا اور یا تمہارے چہروں کو بدل دے گا تمہارے درمیان لڑائی پیدا کرے گا اس لیے صفوں کو سیدھا کرنا اس کا خیال رکھنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کرو اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ جیسے فرمایا عقیم صفوفکم اسی طرح یہ بھی فرمایا ہے استقیمو تم بھی برابر کھڑے ہو جاؤ اس لیے چاروں امام اس پر متفق ہے کہ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اپنے پاؤں کو ساتھی کی پاؤں کے ساتھ متصل نہ رکھے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اپنے دونوں پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھے جیسے چار انگلیاں کھلی ہوئی ہوں امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے دونوں پیروں میں اتنا فاصلہ رکھے کہ ایک بالشت ہو امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں لا يقرب ولا يبعد یا لا يقارب ولا ولابا نہ زیادہ قریب نزدیک ہو اور نہ زیادہ دور ہو اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ٹخنوں کو ساتھی کے ٹخنوں کے ساتھ ملا دو تو میرے بھائیو حدیث کی تشریح حدیث کرتی ہے حدیث کی تشریح ہم اپنی عقل سے نہیں کریں گے حدیث کی تشریح حدیث سے ہونا چاہیے تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کیا فرمائی فرمایا ہے جب تم کھڑے ہو صف میں تو جوتا وہ جوتا جو اس طرح رکھتے تھے جیسے میں رکھتا ہوں ایک جوتا دوسری جوتی کے اوپر رکھتے تھے یعنی اس کے تلے کو ملاتے تھے فرمایا کہ تم جوتی کو دائیں طرف بھی مت رکھو کیونکہ دائیں طرف کی فضیلت ہے بائیں طرف بھی مت رکھو بائیں طرف کی فضیلت بائیں طرف مت رکھو اس لیے کہ یہ دوسرے کا دایاں ہے بلکہ اگر رکھنا ہو تو دو پاؤں کے درمیان رکھو اس حدیث نے ملانے کی تشریح کی کہ ٹخنے کو ٹخنے سے ملانے کا مطلب یہ ہے کہ دائیں طرف بھی اتنی جگہ ہو جس میں ایک جوتا دوسری جوتی کی اوپر رکھے بائیں طرف بھی اتنی جگہ ہوگی جس میں ایک جوتا دوسری جوتے پر رکھے اس لیے کہ فرمایا کہ دائیں طرف مت رکھو جگہ تو ہے لیکن مترک کو اس طرف بھی جگہ ہے مترک کو اور درمیان میں بھی اتنی جگہ ہوگی جس میں آدمی ایک جوتا دوسرے پر رکھ سکتا ہے اس حدیث کی تشریح کی کہ ٹخنوں کو ٹخنے سے ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا قریب ہو کہ درمیان میں اتنا فاصلہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تقریبوں سیدھے کھڑے ہو جاؤ اب اگر یوں کھڑا ہو جائے جیسے غیر مقلدین کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک ٹخنے کو مشرق میں رکھتے ہیں دوسرے کو مغرب میں رکھتے ہیں تو یہ کیسے سیدھے ہوگا اس کو تو سیدھا ہونا کوئی نہیں کہتا تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے بعد تکبیر اولا کا اہتمام کرو تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو تو اس کا بہت بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے اور خوشو اور خضو کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو جب ایسی نماز آدمی پڑھتا ہے تو رسول اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قد افلح قطل منون في صلاتهم خاشعون وہ لوگ کامیاب ہیں جو عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور کامیابی کس کو کہتے ہیں ہر مقصد حاصل ہو ہر مصیبت آخرت میں دفع ہو ہر تمنا پوری ہو اس کو کہتے کامیابی تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ سب کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین یہ کافی ہے آگے پھر انشاءاللہ الحمد الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على نبینا و سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اکرم اللہ کرمین یا غیاس المسلمین اگسنا یا رب العالمین یا اللہ اس محفل مبارک برکنا یا اللہ سارے سارے گناہ معاف فرما یا اللہ یا اللہ ہم کو توفیق عطا فرما اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا موقع یا اللہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے توفیق عطا فرما یا اللہ ہم کو پکا نمازی فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یا اللہ اس پر عمل کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرما یا اللہ یا اللہ اللہ یا اپنے فضل و کرم یا اللہ اس مجلس مبارک کی برکت سے ہمارے غلام آ فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے رحم فرما ہمارے بچوں کو نیک بنوا بنوا یا یا یا اللہ لائق رب العالمین ان کو دین کا دار بنا یا رب دین کے اسلام کا خادم بنا یا رب العالمین یا اللہ ہم کو توفیق فرما کے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنے توفیق کتاب فرما یا اللہ ربنا آتنا اور اب بنا تین دنیا حسن لاکھ عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك أنت التواب الرحيم اللهم انا نسال بكل ما سال عنك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من المستعد منك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان عليك البلاء فلا حول ولا قوة إلا بالله